welcome to lecture sixteen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے مارک اپ اور مارک ڈاؤن کی کئی کیلکولیشنس دیکھیں ڈفرینٹ فارمولے ہم نے استعمال کیے ڈسکاؤنٹ ڈفرینٹ ٹائپس اسٹڈی کی جس میں trade discount cash discount discount کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے مائکروسافٹ ایکسل میں ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشنس کیسے ہوتی ہیں تو کئی ہم نے ایگزامپلس پچھلے لیکچر میں کی بڑا ایکسٹینسو کوریج ان ٹاپکس کی آج کے لیکچر میں ایک تو ہم اس ٹاپک کو مارک اپ اور مارک ڈاؤن کو کلوز کر رہے ہیں کچھ اگزامپلس آج بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ اینگلس سے یہ اسٹڈیز کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو اسٹڈی ہم کریں گے آج کے لیکچر میں وہ ایکسل کے فنکشنس ہیں جو فائنینشیل انالیسز میں استعمال ہوتے ہیں ایکسل کے کئی فنکشن جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں خاص طور پہ جب انیوٹی وغیرہ کی کیلکولیشنس ہوئیں تو ہم نے کئی ایکسل فنکشنس جو انٹرسٹ ریٹس کی کیلکولیشن ہمیں کرنے میں مدد دیتے ہیں اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ فائنینشیل میتھمیٹکس کو اچھی طرح سے کر چکے ہیں اور ڈفرینٹ انالیسیز جو فائنینشیل ایویلویشنس میں کام آتے ہیں ان میں یہ بڑے important functions like present worth net present worth rate of return جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو ان کو ہم آج کے لیکچر میں ٹچ کریں گے اگلے لیکچر میں ہم ان کی اپلیکیشنز ایکچولی مائکروسافٹ ایکسل میں کر کے دیکھیں گے اور پھر ہمارا اگلا ماڈیول شروع ہو جائے گا جس میں لینئر پہ ہم ڈسکشن شروع کریں گے تو آئیے اس لیکچر میں پہلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں آج کے ٹاپکس ریویو آف لیکچر 15 یہ بریفلی میں نے ابھی کمپلیٹ کیا mark up and mark down یہ دونوں ٹاپک بھی آج کے لیکچر میں شامل ہیں پھر فائنینشیل میتھمیٹکس پارٹ تھری تو باقی جو فنکشن ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں جو کیلکولیشنس ہم نے دیکھنی ہیں وہ آج کے لیکچر میں کور کی جائیں گی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں مارک ڈاؤن کو ایک اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس کا فارمولا یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ percent mark down is equal to rupees mark down divided by selling price which is the original price یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن وہ ساری ایکسرسائز جو ہم نے مارک اپ کے لیے کی جس میں mark up as percentage of cost price یا mark up as percentage of sale price ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اب ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشنس اور سملر فارمولی مارک ڈاؤن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ سارے فارمولے جو ہم اب دیکھیں گے یہ بہت سملر ہیں مارک اپ اور مارک ڈاؤن دے آر بہت سملر صرف فرق یہ ہے کہ جب مارک ڈاؤن کی بات ہوگی تو یہ ایک ریڈکشن ہے لسٹ پرائز سے اور مارک اپ ایک ایڈیشن ہے کاسٹ پرائز پہ اس بات کو صرف یاد رکھنا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مارک ڈاؤن کا فارمولا کس طرح سے لکھا گیا تو percent mark down is equal to rupees mark down divided by selling price یعنی یہاں پہ پرسینٹ مارک ڈاؤن کو سیلنگ پرائز کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا یہاں ایک اور تھوڑی سی بات ہو جائے کہ بیسیکلی مارک اپ کا جو فرسٹ انیشل جو ریفرنس ہوتا ہے وہ تو ہے کاسٹ پرائز یعنی کاسٹ پرائز کے اوپر ہم ایک سرٹن مارک اپ ایڈ کرتے ہیں اسی طرح سے مارک ڈاؤن کی جب بات ہوگی تو ہمارا ریفرنس سیلنگ پرائس ہے یعنی ایک لسٹ پرائس آلریڈی موجود ہے اس پرائس کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے تو یہ ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیے mark up related to cost price اور mark down related to sale price تو آئیے آگے چلیں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ایک اسٹور نے ایک شرٹ کی پرائس کو ریڈیوس کیا ہے مارک ڈاؤن اور مارک ڈاؤن کر کے تو شرٹ کی نئی پرائز 360 ہنڈریڈ روپیز رکھی ہے تو سوال یہ ہے کہ what is the rupee mark down اور دوسرا what is the percent mark down تو آئیے اس کو ڈسکس کریں اسینشلی آپ کے پاس ایک اوریجنل پرائز ہے پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ریڈیوس پرائس اتنی ہوگی مارک ڈاؤن کے بعد اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ مارک ڈاؤن کیا ہے اور پرسن مارک ڈاؤن کیا ہے تو obviously calculation is very straightforward کہ جو اوریجنل پرائس ہے اس سے ریڈیوس پرائس کو آپ ڈیڈکٹ کریں تو روپیز مارک ڈاؤن آ جائے گا اور روپیز مارک ڈاؤن کو بعد میں پرائز پہ جو اوریجنل پرائز تھی اس پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ پرسینٹ مارک ڈاؤن آ جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی پہلے ایک کی شکل میں لکھا گیا کہ rupees mark down is equal to old S یعنی sale price selling price minus new S یعنی نئی سیلنگ پرائز اور یہاں پہ جو دونوں آئٹمس ہیں دے آر گیون یعنی old price is five hundred اور نئی پرائس تھری ہنڈریڈ سکسٹی تو ان دونوں کو جب ہم نے ڈیڈکٹ کیا سبٹریکٹ کیا تو mark down of rupees one forty آ گیا اب پرسنٹ مارک ڈاؤن کا فارمولا یہاں شو کیا گیا کہ is equal to mark down in rupees divided by old price لیکن پلیز نوٹ کہ یہ جو جواب آئے گا یہ اگر آپ ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی نہیں کرتے تو یہ فریکشن کی شکل میں آئے گا اور اس کو اس سلائڈ پہ دکھایا جا رہا ہے ایکول سائن پھر one forty which is the mark down divided by five hundred which is the original price تو اس کا آنسر آ گیا زیرو پوائنٹ ٹو ایٹ یعنی فریکشن میں مارک ڈاؤن کی ویلو آپ کے پاس آ گئی اس کو جب آپ ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ٹوینٹی ایٹ پرسینٹ آئے گا اس سلائڈ پہ میں نے یہ ہنڈریڈ کے ساتھ ملٹیپلیکیشن شو نہیں کی اٹ از انڈرسٹڈ کہ فریکشن میں zero point two eight is equal to twenty eight percent تو یہ پہلی آپ نے مارک ڈاؤن کی کیلکولیشن دیکھی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا گیا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو سیونٹی تھری اور کالم ای e میں سیل ای سیونٹی تھری میں ہم نے اوریجنل پرائز انٹر کی وچ از فائیو ہنڈریڈ پھر رو سیونٹی فور میں سیم کالم ای ہم نے price after mark down enter کی دیٹ از 360 پھر نیکسٹ رو میں ہم نے فارمولا اپلائی کیا جو mark down in rupees work out کر رہا ہے اور فارمولا از اکو سائن پھر E seventy three which is the original price minus price after mark down that is E seventy four پھر آپ جب انٹر کی کو دبائیں گے تو answer will be one forty یہ میں نے لیفٹ سائڈ پہ ون فورٹی کالم ڈی میں رو سیونٹی فائیو میں شو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ ایکچوئل جواب کیا نکلے گا تو اس فارمولے سے ہم نے روپی مارک ڈاؤن نکال لیا پھر نیکسٹ رو میں دیکھیے پرسن مارک ڈاؤن یہاں بھی ایک فارمولا لگایا گیا آنسر جو ٹوینٹی ایٹ پرسینٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی فارمولا ہم نے لگایا ایکول سائن پھر روپی مارک ڈاؤن کے سیل کا ریفرنس لیا وچ از ای سیونٹی فائیو اس کو ڈیوائڈ کیا اوریجنل پرائز پہ اس سیل ریفرنس کو لیا ای سیونٹی تھری اور multiplied by one hundred تو یہاں پہ ٹوینٹی ایٹ آنسر آ رہا ڈیسیملس کا چوائس نہیں چونکہ لیا گیا تو no decimal is being displayed تو آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے مارک ڈاؤن پہلے تو روپیز کی شکل میں نکالا روپیز مارک ڈاؤن وہ فارمولا لگایا پھر اس ویلیو کو استعمال کر کے ہم نے نیا formula percent mark down calculate کرنے کے لیے استعمال کیا اب اس ورک شیٹ میں کوئی بھی ویلو اوریجنل پرائز یا ریڈیوس پرائز آپ انٹر کر سکتے ہیں اور پرسنٹ مارک ڈاؤن یا روپی مارک ڈاؤن کی ویلو آپ کو امیجیٹلی اویلیبل ہو جائے گی یہاں پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ورک شیٹ جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وی یو کی کورس ویب سائٹ بس میتھ کی ویب سائٹ پہ جو ورک شیٹ اس لیکچر کے لیے اویلیبل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور وہاں اس ورک شیٹ میں ہر سیل میں جہاں فارمولے لگائے گئے ہیں ان فارمولوں کو اسٹڈی کیجیے نئی ویلیوز انٹر کریں فارمولوں کو کچھ چینجز کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں نئے سیلز میں فارمولے ٹرانسفر کر کے دیکھیں خود ان فارمولوں کو لکھ کے دیکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو کہ مارک ڈاؤن کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں ایک اور سوال مارک ڈاؤن کا a variety of plastic jug was bought for rupees fifty seven point seven five and it was marked up forty five percent of the selling price when the jugs went out of production they were mark down forty percent سوال اب کیا ہے what was the sale price after the forty percent mark down تو آئیے سوال کو ذرا ڈسکس کریں اسینشلی ہوا یہ ہے کہ سیلر نے ایک خاص پرائز پہ جا خریدا پرائز دی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر اس نے ایک مارک اپ ایڈ کیا ٹو سیل دیٹ جگ تو اس مارک اپ کے ساتھ وہ سیل کرتا رہا لیکن جب اس کی اس کا اسٹاک کم ہو گیا آؤٹ آف پروڈکشن آئٹم ہو گیا تو جو باقی آئٹم رہ گئے وہ اس نے ریڈیوس پرائز پہ بیچے جو اوریجنل پرائز تھی جو 40 پرسینٹ مارک اپ کو استعمال کر کے ورک آؤٹ کی گئی تھی اس پرائز سے اب ایک خاص مارک ڈاؤن کیا گیا تو آپ کے پاس ایک نیا سوال آ گیا کہ جس میں مارک اپ بھی دیا ہوا ہے اور مارک ڈاؤن بھی دیا ہوا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ کیلکولیشن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کی جائے گی سب سے پہلے selling price one hundred assume کی گئی اور پھر مارک اپ چونکہ بتایا گیا ہے کہ mark up of sale of price is forty five percent تو فورٹی فائیو کی ویلو یہاں پہ لکھی گئی اور کاسٹ پرائز اب نکالی جا سکتی ہے چونکہ سیلنگ پرائس دی ہوئی ہے مارک اپ دیا ہوا ہے تو cost as you remember is equal to selling price minus mark up تو ہنڈریڈ سے ہم نے فورٹی فائیو کو جب مائنس کیا تو کاسٹ فورٹی فائیو ہمارے پاس آ گئی اب ہم جو ایکچوئل پرائز تھی fifty seven point seven five اس پرائز کو استعمال کر کے تو ہم اپنی اوریجنل سیل پرائز نکالیں گے وہ کیسے نکلے گی کہ ہم نے اسیوم کیا تھا کہ selling price is one hundred تو اس پہ کاسٹ پرائس نکلی تھی ففٹی فائیو تو ہم کیسے کر رہے ہیں کہ اگر ففٹی فائیو کاسٹ پرائس تھی تو ہنڈریڈ سیل سیلنگ پرائس تو اگر fifty seven point seven five ہو تو کیا ہوگی تو یہ کیلکولیشن اس ٹائپ کی کیلکولیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ selling price hundred divided by cost price fifty five اور اس کو پھر ملٹیپلائی کر رہے ہیں جو ایکچوئل پرائز تھی fifty seven point seventy five تو اس سے original sale price one hundred five نکل آئی اب آپ کے پاس جو گیون ویلو ہے کہ mark down on this original sale price was forty percent تو اس کو فریکشن میں ہم نے کنورٹ کیا زیرو پوائنٹ فور پھر روپی مارک ڈاؤن نکالا ہنڈریڈ فائیو پہ تو hundred five multiplied by the fraction mark down zero point four تو یہ فورٹی ٹو نکلا اب ریڈیوس سیل جو اوریجنل ہنڈریڈ فائیو تھی اس میں سے آپ یہ روپی مارک ڈاؤن مائنس کریں وچ از فورٹی ٹو تو reduce sale price sixty three rupees آ جاتی ہے آئیے اس کو ڈسکس کریں کہ یہاں پہ یاد رکھنے والی خاص بات کیا ہے کہ اس سوال میں آپ نے دیکھا کہ ایک پرائس بتائی گئی ہے اوریجنل پرائس یہ تھی یہ سوچا تھا اور پھر ایک اپ کا ویژلائز کیا گیا تھا تو پہلی کیلکولیشن سیل پرائس ہنڈریڈ کو اسیوم کر کے اور جو مارک اپ بتایا گیا تھا اس کو اس میں سے مائنس کیا اور کاسٹ پرائس نکال لی with reference to one hundred پھر ہنڈریڈ کو ایز اے ریفرنس لے کے یہ جو ہنڈریڈ کے بیسس پہ کاسٹ پرائس آئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کاسٹ پرائس ہے تو سیل یہ تھی تو اگر cost price fifty seven point seventy five ہے تو سیل پرائز کیا ہوگی وہ آپ نے دیکھا کہ آنسر ہنڈریڈ فائیو نکلا اب آپ کے پاس یہ پرائس آ گئی اوریجنل سیل پرائز پھر next step next part of the calculation آپ کر رہے ہیں کہ سیل پرائز دی گئی ہے اس میں سے اب مارک ڈاؤن نکالنا ہے تو وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کیلکولیشن ہے ہنڈریڈ فائیو دیا ہوا ہے پھر مارک ڈاؤن بتایا گیا مارک ڈاؤن ان پرسنٹ اس کا فریکشن آپ نکال رہے ہیں اس فریکشن کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں فورٹی پرسینٹ کی ویلو تھی تو پوائنٹ فور فریکشن نکلا ہنڈریڈ فائیو سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس فورٹی ٹو کی ویلو آ گئی تو this is your rupee mark down اب آپ نے ایکچوئل جو ریڈیوس پرائس ہے وہ نکالنی ہے تو ہنڈریڈ فائیو آپ نے اوریجنل پرائس نکالی تھی اس میں سے فورٹی ٹو کو جب آپ مائنس کریں گے تو جب آپ سکسٹی تھری آ جائے گا یہ بڑی دلچسپ ایک کیلکولیشن تھی ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف کوشچن اور جو واقعی وہ ریئل لائف میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بزنس سوچتا ہے کہ میں اس پرائز پہ پروڈکٹ کو بیچوں گا اور کافی پروڈکٹس کافی اس پرائز پہ بک جاتی ہیں اور پھر بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ تو بالکل لیفٹ اوورس ہیں ان کو تو جس پرائز پہ مرضی نکال دینا چاہیے تو پھر آپ اس کو مارک ڈاؤن کر کے پرائز کو ریڈیوس کر کے تو ریڈیوس پرائز پہ بیچتے ہیں تو اس وقت آپ ڈیفینیٹلی انٹرسٹیڈ ہیں کہ آپ کو پتا لگے کہ میری فائنل پرائز کیا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں یہی سوال ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں کیا یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کیسے کیا کہ پہلے جو بیسک سوال تھا اوریجنل سیل پرائس دی ہوئی ہے fifty seven point seven five rupees یہ پرائس ہے اور آپ اگلا اسٹیپ دیکھیے کہ کاسٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو کہ mark up forty five on sale price تھا تو ہم نے یہاں پہ ہنڈریڈ کی ویلو کو انٹر کیا اسیوم سیوم کیا ہے پھر mark up as it is اس کو لکھا ہے پھر کاسٹ کو simple formula equal sign selling price minus mark up fifty five کی ویلو نکل آئی پھر نیکسٹ اسٹیپ جو انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا کہ اوریجنل سیل پرائز کس طرح سے نکلی ہے تو اوریجنل سیل پرائز کا فارمولا دیکھیے equal sign F eighty four F eighty four کیا ہے سیلنگ پرائز جو ہے divided by F eighty six جو کاسٹ ہے with reference to one hundred اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایف ایٹی تھری سے جو اوریجنل سیل پرائز تھی اور آنسر جب آپ انٹر کی کو دبائیں گے تو answer will be one hundred five پھر آپ کے پاس مارک ڈاؤن گیون ہے دیٹ از فورٹی پرسینٹ یہ آپ نے سیل ایف ایٹی ایٹ میں انٹر کیا فورٹی کی ویلو پرسینٹ سائن ساتھ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ mark down is forty percent پھر اگلی رو میں وچ از رو ایٹی نائن اس میں آپ نے rupee mark down work out کیا تو یہ روپی مارک ڈاؤن کیسے ورک آؤٹ ہوا اس کا بھی فارمولا لکھا گیا اور وہ فارمولا کیا تھا ایکول سائن پھر پرسنٹ مارک ڈاؤن والا cell which is F eighty eight divided by hundred multiplied by the original sale price جو ایف ایٹی سیون سیل میں دی ہوئی ہے which was one hundred five پھر انٹر کی آپ نے جب دبائی تو روپی مارک ڈاؤن کی ویلو آپ کے پاس آ گئی which is forty two rupees next row میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیوس پرائز کی کیلکولیشن دکھائی گئی ہے اور ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از سکسٹی تھری یہاں بھی ایک فارمولا لگایا گیا وہ فارمولا کیا تھا ایکول سائن پھر آپ اوریجنل سیل پرائس کا سیل ریفرنس لے رہے ہیں that is F eighty seven پھر مائنس سائن پھر روپی مارک ڈاؤن کا cell reference which is F eighty nine اور پھر انٹر کی کی دبانی ہے تو جب آپ یہ فارمولا کمپلیٹ کر کے انٹر کریں گے answer will be sixty three تو آئیے اس کو ذرا ریویو کریں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ فرق کیا ہوا یا اسی طریقے سے ہم یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں اسینشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق کیلکولیشن میں تو سچ تو نہیں ہے صرف اتنا ضرور ہے کہ چونکہ آپ کو ورک شیٹ میں ہر ویلیو کا ریفرنس چاہیے تو آپ نے ساری ویلیوز ان پٹ ڈیٹا اسی ترتیب سے لکھنا ہے جس ترتیب سے آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں مثلا سیل پرائز سے ہم نے شروع کیا اس کو وہاں لکھا پھر mark up on sale price دیا ہوا تھا اس کو لکھا پھر ہم نے ہنڈریڈ کی ویلو کو لکھا ایز اے ریفرنس ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور مارک اپ سے ہم نکال کے تو ایکچوئل جو کاسٹ تھی وہ ہمارے پاس آ رہی ہے پھر فردر کیلکولیشن جب کاسٹ آ گئی تو اوریجنل جو fifty seven point seven five تھا اس سیل ریفرنس کو لے کے ملٹی پلائی کر کے تو جو اوریجنل سیل پرائز تھی وہ نکال رہے ہیں پھر باقی کیلکولیشن کا پروسیجر تو ایسا ہوئی تھا جو مینول کیلکولیشن میں ہوا مگر جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کے سوالات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ریفرنس کیا ہے کہ مارک اپ کی بات ہوئی تو mark up with reference to cost تھا یا with reference to sale price تھا اور جب اس طرح سے مارک اپ دیا گیا ہو تو پھر آسان یہی رہتا ہے کہ ہنڈریڈ کو ایز اے ریفرنس لے کے کیلکولیشن کر لی جائے اور وہ آنسر جو نکلے اس کو اوریجنل جو پرائز ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تاکہ ایکچول آنسر آسانی سے نکل آئے پھر باقی جو یہاں پہ کیلکولیشن تھی وہ ہم نے اسٹریٹ کی اوریجنل پرائز کو استعمال کیا گیا فارمولے بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ہم پہلے لکھ رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ پہ کون سا سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں آپ نے دیکھا کہ ساری کیلکولیشنس پچھلی جو ان سلائڈس پہ آپ نے اسٹڈی کی آج کے لیکچر میں یہ ساری مارک ڈاؤن کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کئی ایگزامپلس مارک اپ کی کی تھیں آج کے لیکچر میں ایک ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ اس میں دونوں پارٹس تھے mark up as well as mark down تو اس پوائنٹ پہ ہمارا مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں جو تین بڑے امپارٹینٹ ایریاز تھے ڈسکاؤنٹس مارک اپ اور مارک ڈاؤن ان کی ٹریٹمنٹ ہم نے مکمل کر لی کئی ورک شیٹس ہم نے دیکھی کئی کیلکولیشنس ہم نے کی اس لیکچر کی ورک شیٹس میں بھی یہ مارک ڈاؤن کی ٹریٹمنٹ آپ کو میں نے ایکسپلین کی تو اب ایک آخری ٹاپک رہ گیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کئی سوال ہیں جو ڈسکس جنہیں کرنے کی ضرورت ہے تو آئیے پہلے میں بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یہ پروجیکٹ فائنینشل انالیس کیا ہے اور اس سے پہلے تھوڑی سی بات فائنینشیل میتھمیٹکس کے بارے میں بھی ہو جائے چونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان سلائڈس پہ میں نے financial mathematics part one part two part three پچھلے دو لیکچروں میں پارٹ ون اور ٹو اور اس لیکچر میں پارٹ تھری لکھا ہوا ہے تو اس کو ذرا ریویو کرنا ضروری ہے تو آئیے اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں فائنینشل انالیس ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے بزنسز کی وائبلٹی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کوئی اسکیم آپ بنا رہے ہیں آپ نے اس کی وائبلٹی دیکھنی ہے تو اس کے کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ what is the cost cost work out کی جاتی ہے اگر ایک پروجیکٹ آپ ایک سال میں کر رہے ہیں اسی سال صرف ہو رہا ہے تو اسی سال کی ویلیوز ہوں گی اسی سال کا سارا ڈیٹا ہوگا ایک پروجیکٹ ہے وہ آپ پانچ سال میں کر رہے ہیں پھر اس نے کنٹینیو ہونا ہے اس نے چلنا ہے تو اٹ مینس کہ ہم نے ایک تو انویسٹمنٹ کاسٹ ورک آؤٹ کرنی ہے پہلے پانچ سال میں پروجیکٹ جب ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کی کاسٹ ورک آؤٹ ہوں گی پھر وہ آپریشن میں چلا گیا اور کنٹینیوسلی آپریشن میں رہتا ہے تو جب تک وہ پروجیکٹ چل رہا ہے آپ کے پاس ایک اسٹریم آف کاسٹ رہتی ہے سملرلی ایک اسٹریم آف ریونیوز بھی جنریٹ ہوتی ہے جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ان آپریشن ہو جاتے ہیں تو یہ بزنسز ہوتے ہیں نیچرلی فیکٹریاں ہوتی ہیں کمرشل انٹرپرائزز ہوتے ہیں تو پہلی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان کی ریٹرنز بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیش فلوز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا یعنی یہ کاسٹ سٹریمز اور ریونیو سٹریمز ان کو کیش فلو سٹریمز بھی کہتے ہیں یا اگر سمپلی بغیر اسٹریم کا لفظ استعمال کیے اگر آپ انہیں ڈسکرائب کرنا چاہیں تو یہ کیش فلوز بھی ہوتی ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے اگر کاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو کاسٹ کی cash flow cash flow of cost انگریزی میں اگر ریونیو کی بات ہو رہی ہے تو کیش فلو آف ریونیوز مگر یہ کیش فلو کیا ہے کیش فلو اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایسے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کچھ کیش آپ کے پاس آ رہا ہے یعنی ریونیوز جو ہیں اس کو کہتے ہیں کیش ان یعنی inflow of cash this is one type of stream data آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے حساب رکھنا ہے کہ کیش آ کیا رہا ہے کمپنی کی آمدنی کیا ہے پھر سیکنڈ جو پارٹ ہے کیش فلو کا وہ ہے کیش آؤٹ فلو کیا ہے یعنی وہ ایکسپنسز جو کمپنی کر رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہر سال چونکہ ان کر ہوں گے تو یہ کیش آؤٹ فلوز انہیں کہا جاتا ہے یہ ہر ٹائپ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں جب آپ ریونیو سے کاسٹ کو مائنس کرتے ہیں تو اس کو نیٹ کیش فلو کہا جاتا ہے یعنی ریونیو کی اسٹریم سے جب کاسٹ کی اسٹریم کو مائنس کیا جائے گا سبٹریکٹ کیا جائے گا تو یہ نیٹ کیش فلو آ جائے گی اب یہ تین ٹائپس کی کیش فلوز آپ کے سامنے آ گئی آئیے ذرا ریویو کریں کہ پہلی cash flow cash flow of cost دوسری cash flow cash flow of revenues اور تیسری کیش فلو کو ہم نیٹ کیش فلو کہیں گے revenue stream minus cost stream اب جب آپ کے پاس یہ کیش فلوز آ گئیں تو آپ کس بات میں انٹرسٹڈ ہیں دو تین باتیں بڑی آف اسپیشل انٹرسٹ ہوتی ہیں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بزنس کے پاس جو کیش آ رہا ہے کیا یہ کیش جو کیش آؤٹ فلو ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر ایک بزنس کا cash outflow cash inflow سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس کو سروائیو کرنے کے لیے لونز یا کریڈٹس کا استعمال کرنا پڑے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے بزنس کے لیے کہ میری نیٹ کیش فلو کیا ہے whether my revenue is enough to cover my cost تو ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرا جو امپورٹینٹ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کو لگانے کے لیے کمپنی نے ڈیفینیٹلی لونس لیے ہیں ان لونس کی ایک ری پیمنٹ ہے ایک خاص حساب سے ان کو ری پے کرنا ہے ان لونس پہ انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے تو وچ مینس کے انٹرسٹ ایکرو ہو جاتا ہے اس کا اپنا ایک شیڈیول ہوتا ہے بعض بینک کوارٹرلی بیسس پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیمنٹ کی جائے بعض بینکس ہاف ایئرلی بعض بینکس اینول بیسس پہ تو آپ کو ایک حساب کرنا پڑتا ہے کہ میری کیش فلو میں نے کیسے مینج کرنی ہے تو ان ادر ورڈس یہ جو کیلکولیشنس ہیں کیش فلو کا analysis cost analysis revenue analysis net cash flow analysis یہ فائنینشیل میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ پروجیکٹ فائنینشل اینالسس کے بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں آج کے لیکچر میں جو باقی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ان ایریاز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں آبویسلی ہم اس ٹاپک کو بڑا ایک ہائر لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں ڈیفینیشن لیول پہ اور میں آپ کو کچھ فنکشنس دکھا رہا ہوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کون سے فنکشنس ہیں اور وہ کیش فلوز جو آپ نے ورک آؤٹ کرنی ہیں وہ کیش فلوز آپ ان فنکشنز کو استعمال کر کے کیسے مکمل کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے دیکھیں یہ کون سے فائنینشیل فنکشنس ہیں جو پروجیکٹ فائنینشیل انالیسز میں استعمال کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اسپیسیفک فنکشنس کی طرف چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ فائنینشیل انالیسز کے اندر ایک تو ہے کاسٹ ایسٹیمیٹس اس کو پہلے ذرا ڈسکس کریں کہ کاسٹ ایسٹیمیٹس کے کیا ایلیمنٹس ہیں کاسٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں جب پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں تو ایک تو بیسک انویسٹمنٹ کاسٹ ہوتی ہے آپ نے پروجیکٹ لگایا ہے you need capital investment cost اس کو انویسٹمنٹ کاسٹ بھی کہا جاتا ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کاسٹ ہر پروجیکٹ کے شروع میں انکر ہوتی ہے مثلا اگر پروجیکٹ پانچ سال میں کمپلیٹ ہوگا تو آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ پہلے پانچ سال میں ہی ہوگی جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پروجیکٹ آپریشن میں آ جائے گا تو آپ کی کچھ اور کاسٹ پھر انکر ہونا شروع ہوں گی وہ کاسٹ کیا ہیں سب سے پہلے انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اور اس میں ایک حصہ جو آپ نے لون لیا ہے اس پہ آپ کو انٹرسٹ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا تو that is a cost interest on capital investment as loan جو آپ نے لیا ہے اس کے علاوہ آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے وہ کاسٹ ہے آپ کی فیسلٹی ہے اس میں مختلف ایکسپینسز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف بلس آپ دے رہے ہیں الیکٹریسٹی کاسٹ دوسرے آپریشنل کاسٹ ہیں سپلائیز کی کاسٹ ہیں کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہیں تو آپ جب کاسٹ کے ڈفرینٹ آئٹمس کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کئی columns different types of cost کے بن جائیں گے اور اسپیشل ورک شیٹس بنانی پڑیں گی جن میں ہم sum of all these cost کریں گے سملرلی کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ جب ورک آؤٹ کی جاتی ہے تو اس میں بھی کئی ایلیمنٹس ہوں گے مثلاً آپ بلڈنگ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں پھر بلڈنگ کئی ٹائپس آف بلڈنگس ہیں پھر آپ مشینری سے ڈیل کر رہے ہیں many types of machines different blocks ہیں ڈفرینٹ سیکشنس ہیں تو آپ کو یہ ساری کاسٹ کاسٹ کمپوننٹس کے طور پہ علیحدہ ورک آؤٹ کرنی پڑیں گی تو کاسٹ آف انویسٹمنٹ کی علیحدہ ورک شیٹس بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپریشنل ایکسپینسیز میں جب آپ ورک شیٹ بنا لیتے ہیں تو ایک ایکسپینس ہے جس کو ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے اور ایک ایسٹ ہے جس کو سیلویج ویلیو کہا جاتا ہے سو لیٹس ڈسکس یہ دو ایلیمنٹس کیا ہیں ڈیپریسیشن ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک اکوپمنٹ استعمال ہوتی ہے تو اس کی ایک لائف ہے مگر ہر سال وہ مشینری ڈٹیریٹ کر رہی ہے اور ایک خاص نمبر آف ایئرس کے بعد جو اس کی لائف جس کو ہم کہیں گے اس کی ویلو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ زیرو ہو گئی ہے ان ادر ورڈس ایک لائف آف اکوپمنٹ اور سرچ نمبر آف ایئرس اس پیریڈ میں اکوپمنٹ فلی ڈیپریسیٹ کرتی ہے ان ادر ورڈس ہر سال ایک خاص ڈیپریسیشن ہوتی ہے یعنی reduction in value of the equipment اس کو ایز اے کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیپریسیشن جنرلی ایک so called straight line depreciation method کو استعمال کر کے کی جاتی ہے تو ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن اصل میں عام طور پہ total value divided by number of years کا فارمولا استعمال کر کے کی جاتی ہے مثلا اگر ایک پروجیکٹ کی لائف ٹوینٹی ایئرس ہے تو اس کی annual depreciation one hundred divided by twenty equal to five ہوگی in other words five percent depreciation کی کاسٹ ہم ٹریٹ کریں گے اس کو آپ نے فلی ڈیپریسیٹ کیا یعنی ٹوینٹی ایئرس پیریڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس اکوپمنٹ کو مکمل طور پہ ریپلیس کروں گا سو ان ادر ورڈس ہر سال آپ فائیو پرسینٹ ڈیپریسیشن کاؤنٹ کر رہے ہیں اور جب بیس سال گزر جائیں گے تو hundred percent value account for ہو جائے گی اور پھر آپ ایک نئی اکوپمنٹ ایگزیکٹلی exactly یہ پرانی اکوپمنٹ کی جگہ ریپلیس کر دیں گے تو ڈیپریسیشن کی کیلکولیشنس عام طور پہ اس میتھڈ سے کی جاتی ہیں اس کو اسٹریٹ لائن ڈیپریسن میتھڈ کہا جاتا ہے اسٹریٹ لائن اس لیے کہ یہ لینئر طریقہ ہے آپ ایکول ویلیوز ٹریٹ کر رہے ہیں صرف نمبر آف ایئرس پہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ڈیپریسیشن کے علاوہ جو دوسرا ایک کانسیپٹ میں نے مینشن کیا وہ ہے سیلویج ویلیو سیلویج ویلیو کب ہوگی اگر ہم ایک اکوپمنٹ کو یا مشینری کو دس سال ڈیپریشیٹ کرتے ہیں ہمارا ان ادر ورڈس ہماری جو کیلکولیشنس ہیں جو ہمارا انالیسز ہے وہ دس سال کے لیے مگر equipment life is twenty years تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیپریسیشن دس سال کی at the rate of five percent صرف ففٹی پرسینٹ آف ویلو ہوئی تو ان ادر ورڈس کچھ ویلیو ابھی باقی ہے اکوپمنٹ کی ٹوٹل ڈیپریسن نہیں کی گئی اس ویلیو کو جو دس سال کے پیریڈ کے بعد بچ رہی ہے جو fifty percent of the original value ہے اس کو سیلویج ویلیو کہا جاتا ہے اس سیلویج ویلیو کو انکم سائڈ پہ شو کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ کی اسٹریم بنائی تو سملرلی آپ ایک سیلویج ویلیو کی اسٹریم بناتے ہیں اور وہ انکم سائڈ پہ شو کی جاتی ہے یعنی ٹوٹل انکم یا ٹوٹل ریونیوز کو جب ہم ڈیولپ کریں گے تو نارمل ریونیوز اور لاسٹ جو آپ کا کیلکولیشن ایئر ہے وچ از اگر یہ بیس سال کا پروجیکٹ ہے تو ایئر ٹوینٹی اگر دس سال کا پروجیکٹ ہے تو ایئر ٹین تو اس سال میں آپ اس ویلیو کو سیلویج ویلیو کو شو کریں گے اور سیلویج ویلیو کیا ہے کیپیٹل انویسٹمنٹ جو آپ نے کی minus total depreciation during the project period for which you are doing this انس تو یہ بڑے اہم کانسیپٹس ہیں کیش فلوز ڈیولپ کرنے میں ان کی بہت ضرورت پیش آتی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں کاسٹ ایسٹیمیٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ریونیو ایسٹیمیٹس بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب آپ ایک اور ایسپیکٹ ہے اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور وہ ہے فور کاسٹ آف کاسٹ تو آئیے اس کو پہلے ڈسکس کر لیں فور کاسٹ کام ذکر کر چکے ہیں پہلے شروع کے لیکچروں میں ہم نے فور کاسٹ کے بات کی کہ فیوچر میں کیا پروجیکشنس ہیں کاسٹ کیا ہوں گی اینولی کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جائے گا تو یہ فور کاسٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کوئی بھی پروجیکٹ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کی cash flow of cost develop کرتے ہیں تو آپ نے یہ ویژلائز کرنا ہے کہ میری costs each cost component future میں کیا ہوگا اور اس میں خاص طور پہ یہ حساب کیا جاتا ہے کہ کیا rate of increase in cost ہوگی اور جینولی اس قسم کی کیلکولیشنس کمپوننٹ کاسٹ لیول پہ کی جاتی ہیں اور پروجیکشنس ہر کمپوننٹ کے لیے علیحدہ کی جاتی ہیں پھر کمپوننٹس کو ایڈ کر کے ٹوٹل کاسٹ کی پروجیکشن ورک آؤٹ کر لی جاتی ہے تو اس قسم کی ایسٹیمیشن کے لیے آپ علیحدہ ورک شیٹس بناتے ہیں اور یہ جو انکریز ہے اس کو کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے اس میں نارمل ریٹ یعنی پرسنٹ انکریز کا کانسیپٹ یہ وہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا کہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر یعنی rate of increase in fraction کو آپ ون میں ایڈ کر دیتے ہیں مثلا اگر ٹین پرسینٹ کاسٹ انکریز ہم ویژلائز کر رہے ہیں تو ہم نے multiplication factor of one point one work out کر لیا اور اگر ایئر ون میں کاسٹ ون ہنڈریڈ ہے تو پروجیکشن ہم اس طرح سے کریں گے کہ ایئر ٹو کی cost will be equal to one hundred multiplied by this factor of one point one تو آپ کے پاس ایئر ٹو کی کاسٹ پروجیکشن آ گئی which is one hundred ten اب اگر آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ میری جو کاسٹ انکریز ہے وہ ٹین پرسینٹ ہی ہوگی تو یہ فارمولے مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی آسانی سے اپلائی ہو جاتے ہیں یہ اگلے لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے کہ اس قسم کی کیش فلوز کی پروجیکشن کیسے کی جاتی ہیں یہ میں آپ کو ورک شیٹ میں دکھاؤں گا اور چونکہ بڑا ایکسٹینسولی اس پہ کام ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں تو پروجیکشن کا idea projection of cost using the multiplication factor جس میں rate of increase in cost دیا گیا ہے اس کو اپلائی کر کے ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں نیکسٹ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے فور کاسٹ آف ریونیوز اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں فور کاسٹ آف ریونیوز بھی جیسے آپ نے فور کاسٹ آف کاسٹ کیا اسی طرح سے یہ آپ کریں گے اسی طرح سے یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر جس میں ریٹ آف انکریز دی گئی ہے یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروجیکشن میں آپ ڈکریز کو شامل کریں کہ آپ یہ سیوم کریں یا آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ میری کاسٹ کم ہو جائیں کہ میں اپنے سسٹمز کو امپروو کروں گا ہم اپنے پروسیسز کو ریشنلائز کریں گے تو اٹ از پاسبل کہ آپ یہ آپ کی جو پروجیکشن ہے اس میں آپ ڈکریز کو شامل کریں یعنی کاسٹ کی جب بات ہو تو اس کو ریڈیوس کریں اس میں بھی آپ نے فارمولا وہی ہوگا ملٹیپلیکیشن فیکٹر صرف فرق یہ ہے کہ مائنس سائن استعمال کرنا ہے اگر کاسٹ ٹین پرسینٹ ریڈیوس ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ون مائنس پوائنٹ ون جو ٹین پرسینٹ کا فریکشن ہے کر کے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر پوائنٹ نائن آ جائے گا اور یہی بات اگر ہم ہنڈریڈ سے شروع کریں کہ ایئر ون میں کاسٹ ون ہنڈریڈ تھی تو آپ کا جواب نائنٹی ان ایئر ٹو آ گیا اس کو آپ پوائنٹ نائن سے پھر ملٹیپلائی کریں تو پوائنٹ ایٹ ون آپ کی کاسٹ ایئر تھری میں آ گئی similar forecasting revenue side پہ کی جاتی ہے اور ریونیو میں بھی دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ یہ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے ریٹ کم بھی ہو سکتا ہے اس میں جو سوال اٹھے گا کہ سر یہ ریٹ میں نے کہاں سے لینا کیلکولیشن تو میں کر لوں گا مجھے ورک شیٹ بھی آ گئی لیکن وہ ریٹ مجھے کون دے گا تو یہ ایک پورا پروسیس ہے پورا انالیس آف ڈیٹا ایک ہم لیکچر اسپیشلی کر رہے ہیں اس کورس میں لیکچر ہوگا جس میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ٹائم سیریز انالیس کی بات کی تھی تو اس انالیس میں میں آپ کو ٹیکنیکس اس کورس میں سکھا رہا ہوں کہ اس قسم کی پروجیکشنز کیسے کی جاتی ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اگلے لیکچر میں ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کو سمپل ایک کیلکولیشن کر کے دکھاؤں گا کہ ایک سمپل پروجیکشن جس میں increase as well as decrease کا استعمال کیا جائے گا اس کو کیسے ہم کریں گے تو revenue side going back to revenue کہ ریونیو سائڈ پہ جو آپ کی فور کاسٹنگ ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا ایئر ون کا ریونیو ہی ہوگا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ فائنینشیل انالیسز جو پروجیکٹس کے لیے کیا جاتا ہے اس میں کئی باتیں کئی ورک شیٹس بنائی جاتی ہیں اور یہ آپ کا جو فیوچر کیریئر ہے اس میں یہ اکثر چونکہ استعمال ہوں گی تو اس لیے ہم ان کو اچھی طرح سے ریویو کر رہے ہیں آج کے لیکچر کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں آج آپ نے مارک ڈاؤن اور فائنینشیل انالیسس کے بیسک کانسیپٹس سیکھے اگلے لیکچر میں ہم فائنینشیل میتھمیٹکس کا باقی حصہ کمپلیٹ کریں گے ایگزامپلس دیکھیں گے اور مائکروسافٹ ایکسل میں یہ اپلیکیشنز کیسے کی جاتی ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر میں بھی کئی انٹرسٹنگ باتیں نظر آئی ہوں گی خاص طور پہ مارک ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے کمپلیکس کیلکولیشنس کیسے ہوتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے السلام علیکم خدا آفیس